شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے قطادہ سے سنا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ایک رات مدینے میں کچھ خطرہ سا محسوس ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا جو آپ کے عزیز تھے گھوڑا منگوایا گھوڑے کا نام مندوب تھا پھر آپ نے فرمایا کہ خطرہ تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا البتہ اس گھوڑے کو ہم نے سمندر پایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستاون